دونوں ہی نی عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے آ شرارت سے پیش آئے